বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম সুপ্রিয় শ্রোতা বন্ধুরা শুরু হচ্ছে আপনাদের সুপরিচিত কণ্ঠশিল্পী মুহতারাম ওমর ফারুক ভাইয়ের একক উর্দু তারানার অডিও অ্যালবাম ও সঙ্গে গারা ও সঙ্গ গরাজু হায়ল হে রাস্তে সে হটা কর দম লেঙ্গে হাম راہ وفا کے رو ہے منزل ہی پہ جا کر دم لیں گے وہ سنگ حائل ہے راستے سے ہٹا کر دم لیں گے ہم راہ وفا کے رہ رو ہے منزل ہی پہ جا کر دم لیں گے یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلواروں بھی ہیں یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلواروں بھی ہیں یا بز میں جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے ہم راہ وفا کے رہ رو ہے منزل ہی پہ جا کر دم لیں گے ہم اے خدا کے قائل ہیں پندار کے ہر بت توڑیں گے توڑیں گے حق کا ہیں دنیا سے باطل کو مٹا کر دم لیں گے ہم راہ وفا کے رہ رو ہے منزل ہی پہ جا کر دم لیں گے ہر سمت میں چلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا ہر سمت میں چلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا اب جاگے اٹھے ہیں دیوانے دنیا کو جگا کر دم لیں گے ہم راہی وفا کے رہ ہے منزل ہی پہ جا کر دم لیں گے جس خون شہیدہ سے اب تک یہ پاک زمیں گل رنگ ہوئے جس خون شہیدا سے اب تک یہ پاک زمیں گل رنگ ہوئے ایسے خون کی قطرے قطرے سے طوفان اڑا کر دم لیں گے ہم وفا کے رہ رو روح منزل ہی پہ جا کر دم لیں گے قرآن ہمارا رہبر ہے اسلام ہمارا مذہب ہے قرآن ہمارا رہبر ہے اسلام ہمارا مذہب ہے ایسے پاک وطن میں اسلامی دستور بنا کر دم لیں گے ہم راہ وفا کے رہ رو ہے منزل ہی پہ جا کر دم لیں گے وہ سنگ حائل ہے راستے سے ہٹا کر دم لیں گے ہم راہ وفا کے رہ رو ہے منزل ہی پہ جا کر دم لیں گے ایمان و ای کی جرأت و ایثار ہے ملت اسلام کے ہر فرد کا معیار ایمان و معاون جرأت و ایثار ہے ملت اسلام کے ہر فرد کا معیار ہم لوگ مجاہد ہیں شہادت کے طلبگار اے دشمن اسلام خبردار خبردار اے دشمن اسلام خبردار خبردار ہم اہل محبت کے لیے پھول کی خوشبو ہر پیارے بھرے دل کے لیے قوت بازو ہم اہل محبت کے لیے پھول کی خوشبو ہر پیارے بھرے دل کے لیے قوت بازو دشمن کے لیے کون اگلتی ہوئی تلوار اے دشمن اسلام خبردار خبردار اے دشمن اسلام خبردار خبردار ڈٹ جائیں گے میں دام تو پیچھے نہ ہٹیں گے کائی کی طرح گے ڈٹ جائیں گے میں دام تو پیچھے نہ ہٹیں گے کائی کی طرح دشمن کفار پھٹیں گے اے کفر تو اسلام کی غیرت کو نہ للکار اے دشمن اسلام خبردار خبردار اے دشمن اسلام خبردار خبردار دیکھا ہے بہت باری دنیا نے نظارہ ہے مارے کا ہے جنگ تو کھیل ہمارا دیکھا ہے بہت باری دنیا نے نظارہ مارے کا جنگ تو کھیل ہمارا ہم اہل وفا جھومتے جاتے ہیں سردار اے دشمن اسلام خبردار خبردار اے دشمن اسلام خبردار خبردار ہم لوگ بہادر ہیں مجاہد ہیں نہ ڈر ہیں ملت کے حفاظت کے لیے سفر ہیں ہم لوگ بہادر ہیں مجاہد ہیں نہ ڈر ہیں ملت کے حفاظت کے لیے سینہ سفر ہیں ہم لوگ پلائی ہوئی دیوار اے دشمن اسلام خبردار خبردار اے دشمن اسلام خبردار خبردار دنیا میں نظر آئیں گے اس شان کے کم لوگ ظلمت کے لیے موت کا پیغام ہے ہم لوگ دنیا میں نظر آئیں گے اس شان کے کم لوگ ظلمت کے لیے موت کا پیغام ہے ہم لوگ ہم مرد مسلمان ہیں صداقت کے پرستار اے دشمن اسلام خبردار خبردار اے دشمن اسلام خبردار خبردار ہم نعرہ تکبیر سے دنیا کو ہلا دیں ملت کی کے حفاظت کے لیے جان لڑا دیں ہم نعرہ تکبیر سے دنیا کو ہلا دیں ملت کی کے حفاظت کے لیے جان لڑا دیں نغمہ ہے ہمارے لیے تلوار کی جھنکار اے دشمن اسلام خبردار خبردار اے دشمن اسلام خبردار خبردار ایمان و عمل عزم و ایک جرعت و ایثار ہے ملت اسلام کے ہر فرد کا معیار ایمان و عمل عزم و ایک جرعت و ایثار ہے ملت اسلام کے ہر فرد کا معیار ہم لوگ مجاہد ہیں شہادت کے طلبگار اے دشمن اسلام خبردار خبردار اے دشمن اسلام خبردار خبردار اے دشمن اسلام خبردار خبردار میرا کی شبیے دم جی عرش پہ آنے والے ہیں مشتاق زیارت کر لینا ہم جلوہ دکھانے والے میراج کی شبی دھم مچیو عرش پہ آنے والے ہیں مشتاق زیارت کر لینا ہم جلوہ دکھانے والے میراج کی شب خالق نے کہا جبریلا دب سے رہا نظرہ میرا کی شب خالق نے کہا جبریلا دب سے رہ نظر تو شام ان کی کیا جانے مہمان جو آنے والے تو شام ان کی کیا جانے مہمان جو آنے والے ہیں میراج کی شبی دھوم اور اس پہ آنے والے ہیں مشتاق زیارت کر لینا ہم جلوہ دکھانے والے ہیں जब मूसा ने अरिनी कहा अर्श फौरन आई दा जब मूसा ने अरिनी कहा अर्श फौरन आई बेहोश ना हो जा आए मूसा हम پردہ اٹھانے والے ہیں بے ہوش نہ ہو جا اے موسیٰ ہم پردہ اٹھانے والے ہیں میرا کی شبیے دھوم مچیو عرش پہ آنے والے ہیں مشتاق زیارت کر لینا ہم جلوہ دکھانے والے میرا شب حق نے کہا محبوب ذرا اندر جا میرا کی شب حق نے کہا محبوب ذرا اندر جا امت کے لیے ہم تم کو کچھ پیغام سنانے والے ہیں امت کے لیے ہم تم کو کچھ پیغام سنانے والے ہیں میرا کی چبیے دھم مچیو عرش پہ آنے والے ہیں مشتاق زیارت کر لینا ہم جلوہ دکھانے والے ہیں میراج کی شبیے دھم دھوم عرش پہ آنے والے ہیں مشتاق زیارت کر لینا ہم جلوہ دکھانے والے ہیں مشتاق زیارت کر لینا ہم یہ بھی نہیں آزادی ہے مانگنے سے بھلا ملتی ہے کبھی دل جوش ملا فریاد یاد نہ کر دل جوش ملا فریاد یاد نہ کر تاثیر دیکھا تقریر نہ کر تاثیر دیکھا تقریر نہ کر یہ بھیک نہیں آزادی ہے مانگنے سے بھلا ملتی ہے کبھی دل جوش ملا فریاد پر یاد دل جوش ملا فریاد پر یاد تاثیر دکھا تقریر نہ کر تاثیر دکھا تقریر نہ کر سے الجھ شولو سے لپٹ مقصد کی طلب میں موت سے لا طوپا سے شولو سے لپٹ مقصد کی طلب میں موت سے لا حالات کو اپنے ڈب پیلا حالات کو اپنے ڈب پہ لا شمشیر اٹھاتا کھیر حالات کو اپنے ڈب پیلا لا شمشیر اٹھاتا نہ کر شمشیر اٹھاتا کھیر کر یہ بھیک نہیں آزادی ہے مانگنے سے بھلا ملتی ہے کبھی دل جوش ملا فریاد نہ کر دل جوش ملا فریاد نہ کر تاثیر دیکھا تقریر نہ کر تاثیر دکھا تقریر نہ کر طاقت کی صداقت کے آگے باتوں کی حقیقت کیا ہوگی طاقت کی صداقت کے آگے باتوں کی حقیقت کیا ہوگی فطرت کے اصول جلوی کی فطرت کے اصول جلوی کی تضحیق نہ کر تحقیر نہ کر فطرت کے اصول جلوی کی تضحیق نہ کر تحقیر نہ کر تضحیق نہ کر تحقیر نہ کر یہ بھیک نہیں آزادی ہے مانگنے سے بھلا ملتی ہے کبھی دل جوش ملا فریاد پر یاد دل جوش ملا فریاد پر یاد نہ کر تاثیر دکھا تقریر نہ کر تاثیر دکھا تقریر نہ کر مغرب کی سیاست دانوں سے امید نہ رکھ بہبودی کی مغرب کی سیاست دانوں سے امید نہ رکھ بہبودی کی یا طاقت سے کشمیر چھوڑا یا آرزوئے کشمیر نہ کر یا طاقت سے کشمیر چھوڑا یا طاقت سے کشمیر چھوڑا یار زوئے کشمیر نہ کر یار زوئے کشمیر نہ کر یہ بھیک نہیں آزادی ہے مانگنے سے بھلا ملتی ہے کبھی دل جوش ملا پر یاد نہ کر دل جوش ملا فریاد نہ کر تاثیر دکھا تقریر نہ کر تاثیر دکھا تقریر نہ کر یہ بھیک نہیں آزادی ہے مانگنے سے بلا ملتی ہے کبھی دل جوش ملا فریاد نہ کر دل جوش ملا پر یاد نہ کر تاثیر دکھا تقریر نہ کر تاثیر دکھا تقریر نہ کر